سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو شخص اپنا سر اٹھا لیتا ہے جبکہ امام سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے حدیث نمبر چھبیس سو مسنط احمد